محمد صلی اللہ رسول کریم شیطان جو ہے یہ پہلے کفر اور اسلام کے درمیان بیٹھتا ہے انسان کے اور کفر سے اسلام میں آنے نہیں دیتا پہلے کفر سے اسلام میں آنے نہیں دیتا اور اسلام میں آنے کے بعد پھر جو ہے تو ایمان اور عمل کے درمیان بیٹھ جاتا کہ عمل کرنے نہیں دیتا عمل کر لے آدمی تو عمل میں وسوسے ڈال کر اس کو اخلاص سے ہٹا کر ریا پر لے آتا ہے تاکہ کیا کرایہ اس کا برباد ہو جائے ہر عمل کے لیے نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے آدمی نے وضو کی نیت کر کے وضو کیا تو اس کو وضو کا سواب ملے گا اور نیت کے بغیر ایسے ہی اگر پانی میں غوطہ مار لیا وضو کی نیت کیے بغیر یا بارش میں بھیگ گیا وضو اس کا ہو گیا لیکن وضو کا سواب نہیں ملا ہے وضو کرنے کی نیت نہیں کی تھی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھا سارے بدن کے گناہ معاف ہوں گے اور نہیں پڑھا تو صرف آزاد کے گناہ معاف ہوں گے جن کو دھویا گیا اگر نیت نہیں کی ہے وضو کی تو وضو کا سواب نہ ہوا وضو ہو گیا تو ہم اور آپ اگر عمل کی نیت کریں یا نہ کریں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی نیت کرا دیتا ہے کوئی عمل بھی آپ کریں اگر آپ جو ہے اس میں بیدار نہیں ہیں اور نیت کرنے کا آپ کو دھیان نہیں ہوا چار عمل کی نیت ہوتی ہے اور آپ نیت نہیں کی تو کبھی ذرا پھر دوبارہ لوٹ کر دیکھیں تو شیطان نے اپنی نیت کرائی ہوئی ہوگی ہماری طرح دکاندار آدمی کو شیطان نیت کراتا ہے کہ اس کو سلام کرو یہ تمہارا گاہک ہے اس کو سلام کرو یہ گاہک پکا ہو جائے گی ہاں جی۔ اس کے ساتھ تعلقات رکھو اور ان کام لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں فلاں فلاں کو سلام کیا کرو صحیح یہ فائدہ ہوگا وہ بچپن سے ہی ریا سکھاتے ہیں تو شیطان عمل کے راستے میں اور اخلاق کے راستے میں پھر عام طور پر انسان کو کہتے رہتے ہیں کہ تیرے اس عمل سے لوگ کیا کہیں گے اور اپنے گھر میں بات بہت کہتی فلاں کام کرو کس طرح کریں گے لوگ کیا کہیں گے یہی تو لوگوں کی مجھ سے متاثر ہو کر عمل کرنا ہے لوگوں کے خیال سے ہم دبے رہتے ہیں حالانکہ سوچنے کی بات یہ کہ اللہ کیا کہے گا اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی تصویر پہ اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ ہو جائے ساری ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس کتابیں جائے ایسے تو ہر در کا سجدہ ہے ہر کے آگے جھکنا ہے ہر کو راضی کرنا ہے اتنا مشکل کام ہے ایک کوئی راضی کر لیا علی شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مخلوق کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا مخلوق کیا تھا مصیبتیں پڑا رہے گا مخلوق کیا تھا دبا رہے گا اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی جائے ہمارے ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہوتے تھے نا سچی مجاز انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلانا مریض تیرا فیل ہے امتحان میں سب وہ اس وقت مارکنگ کر رہے تھے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ یہ پرچیز کا خیال ہے یہ رضیہ نکلا تو وہ پاس تھا کوئی خدا تو نہیں تھا کہ پاس ہے اس کے ہاتھ میں تھا اللہ کا بشیر طارق صاحب آیا کہ ہمارا پہلے ایک وہ ساگر صاحب انجینئر ہوتا تھا ایک ہاتھ والا تو اس کے بعد ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر تھی کہ یہ فرسٹ ڈویژن لے تاکہ ہاں۔ لیکچرر بنے یہاں اسکوٹر نائز پر آیا وہ مولانا صاحب بس ایک نمبر کریں کریں گے ہم کیا نہیں ہوا <laughs> ایک نمبر سے رہ اور نکلا تو ایک نمبر کا ٹھیک فرسٹ ڈویژن وہ لیکچرر وہ جائے اللہ بلا کے نقص ناصر مز صاحب کے لا یا نمونہ اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کرنے میں بہت مضبوط ضرور ہے انسان جو ہیں تو یہ بات کو نہیں جانتے ہمارے رہنے والے بزرگ مشتاق صاحب ہیں نا کہ نے واقعہ سنایا کہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ٹیلی فون کی پوسٹ کا انتخاب ہونا تھا سلیکشن تھی تو اس کے لیے دو آدمی مقابلہ کر رہے تھے ایک ہمارے تبلیغ والے ساتھی خادث عجیب عبدالحمید صاحب اور ایک کا دینی تھا مقابلے میں تو ان دنوں کا دینیوں کا بڑا وہ تھا پاکستان میں بڑا ہولڈ رہا شروع سے ہی بلکہ ماؤنٹ بیٹم نے جب کا اجاز سے سر اللہ کو وزیر خارجہ بنوایا تو تب پاکستان دیا ماؤنٹ بیٹن سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے پاکستان دے دیا نگریاتی معاملے کا تو کہا دے دیا نا کہ when I made Mister Zafarullah as foreign minister and Mister Jinnah not to reward شریعت تو تب دیا ہے نا مسٹر جناح سے وعدہ دیا کہ شریعت نافذ نہیں کرے گا اور سرزف اللہ کو جو ہے تو وزیر خارخان جب بنایا تب پاکستان بھی ہے ایک دوسرے آدمی کی سفارش سرزف اللہ نے کی ہوئی تھی تو اس کا نام وغیرہ اس کو پتہ نہیں تھا اسے جلدی میں کہا وہاں پر کہ میرا کینڈیڈیٹ جو آئے گا اس کی گاڑی ٹھیک ہے گاڑی رکھتے تھے انہوں نے اپنا سمبل پاکستان میں بنایا تھا یہاں گاڑی رکھنا ہوں زمانے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کو ہم دیکھتے تو ہم سمجھ جاتے کا دینی ہے تو یہ آدمی وہ سریل میں عجیب الوی صاحب بھی تھے اور یہ آدمی بھی تھا وہ سارے راستے خراب حاجت پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ڈائریکٹر جنرل بننا بننا ہے بننا ہو یا نہ ہو لیکن یا اللہ اس کا دینی کہ آگے مجھے رسوا نہ کرنا آگے کا دینی راستے میں چل رہا تو اس راستے میں سوچا کیسے ہی بڑی پوسٹوں سے گاڑی پسند نہیں کی جاتی نیا زیادہ سے زیادہ گاڑی مٹانے تو اس نے اختار دیا کہ میں بڑی پوسٹ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ذرا اسمارٹ ہونا سے ضروری ہوتا ہے تو میں گاڑی مٹا دوں کیسے مٹا دیں ہاں، کوئی مذہب مطلب دین تو ہے نہیں مفادات کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں مفادات کا انداز ہے مفادات ہاں، کا ایک وہ ہے ایک تو مفادات کی ترتیب ہے تو اس کو اگلے اسٹیشن پر تار آیا اسے جا کر پوچھا کہ تار آ گیا جی کہ منڈا دے اور سے بس ماشاء اللہ سن منو انٹرویو جو ہوا تو عجیب زمین صاحب سلیکٹ ہو گئے سب زہر اللہ نے کہا کہ آپ نے ہمارے سلیکٹ نہیں کیا تو نے کہا سر آپ نے سفارش کی تھی داڑھی والے آدمی کی ہم نے دو آدمی آئے کہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی تو ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق داڑھی والے آدمی کو سلیکٹ کر لی انہوں نے بعد میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ خواہ جو تھا وہ پروفیسر ضیاء انگلینڈ جا رہا تھا نا ڈاکٹر سیار صاحب کا لنگوٹیا جا رہا تھا چار مہینے لگائے ہوئے جاتے ہوئے ڈاڑی کتر کے گیا کیوں کہ القاعدہ میں نہ پھنسا جاؤں میں زبار اللہ نے ہمارے برخار سجاد مرتی پی کر رہا تھا تو کئی بار کیا آیا میں نے کہا جی وہ ایسے ایسے اناڑی لوگ تو نہیں ہیں ان کے پاس ہر ایک آدمی کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ میں دن باتوں پر پکڑ دکڑ کریں ایسی بات یہ سجاد لڑکا اس کا کوئی اس کی فرسٹ ایئر سے زندگی بدل گئی یاد ہے آپ کو نا صاحب صاحب تو اس نے فرسٹ کلاس کو ٹاپ کیا اس وقت پوری نسل یہ سارے کالج اکٹھے تھے نا تو اس نے سیکنڈ کو ٹاپ کیا تھرڈ میں اس کو میں نے کہا کہ سفارش تیری کروں کسی طرح سے جب لوگوں نے کہا سفارشیں چلتی ہیں اور کیا نہ سننا میں کروں اس نے کہا سر میرا میری کسی کو سفارش نہ کروں اس نے تھرڈ کو ٹاپ کیا فائنل میں گیا تو ڈاکٹر سے بانگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں اپنے بیٹوں کو پولیس میں دلواتے ہیں میں نے کہا آپ تمہارا کسی کو کہنا چاہیے اس نے کہا میرا آپ کسی کو نہیں کہیں گے مجھے اللہ پر چھوڑ دیں تو اس سے دوسرے آدمی کو ٹاپ کر انہوں نے کروایا کسی ڈاکٹر کے بیٹے کو لیکن اس کے با... باقی میں اتنے نمبر تھے اس کے کہ وہ بیسٹ گریجویٹ ہونا ہو سکا بیسٹ گریجویٹ یہی ہوا بیسٹ گریجویٹ ہو سکے تو ہم غیر اللہ سے متاثر ہوتے ہیں دل میں ہم غیر اللہ سے متاثر ہوتے ہیں اللہ ترا راد الحکن کو کہ وہ جب ارادہ کرے کسی باہر کسی چیز کے ہونے کا تو بس وہ کہے ہو تو بس ہو جائے گا تو اس وقت آدمی کی توحید کامل ہوتی ہے تو اس وقت مخلوقات اس کے آگے سب نگون ہو جاتی ہے مخلوقات کی قدرت قوت اور طاقت یہ سب نگون ہو جاتی ہے یہ میجر جنرل لکھنوال صاحب ہے پاکستان آرمی کا اچھا جب میل گزرا ہے تبدیل میں لگا بعد میں چار مہینے لگائے زندگی بدلی یہاں بھی آتے رہے تو کہتے ہیں میرا پہلا تبلیغ کے ساتھ حرف اس طرح ہوا ہے کہ سنترپن کا ماشاء اللہ نافذ لاہور میں خطاری ختم نبوت پر ایسا ماشاء اللہ تھا کہ اس میں اتنا کچھ تو خون ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ٹین چلائے ہیں اور علماء اور طلباء پر فائرنگ کی ہے لاہور کی موجود دروازے پر یعنی پانچ ہزار کے کتنے علماء اور طالب علم شہید ہوئے ہیں اس میں مسئلہ کا Azam Khan martial law administrator تھا لاہور لاہور پر اجتماع کر رہے تھے ان کا سارے دینی اجتماع بند ہے اجازت لے لیں ماشاء اللہ والا سے پھر مشورے میں آئی کہ آپ اجازت نہ لیں آپ جا کر ان کو دعوت دیں کہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے آپ سارے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے آئے اگر انہوں نے اگر وہ گئے تو اجازت بھی ہو گئی اور اجتماع میں شامل بھی ہو گئے نہ آئے ہم نے اجتماع کیا اگر ہم سوال کیا ہم کہیں گے ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی ہم اجتماع کر رہے ہیں آپ نے اس وقت نہیں روکا ہم ہم سمجھے کہ اجازت نہیں اور اگر ہماری دعوت دینے پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اس پر غور کریں گے تو میرے نواز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دعوت دی گئی اجتماع کی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جائز نہ جائز اجازت میں کیا کہا میں آؤں گا خود جہاں بیان کرتے سنا رہے تھے کہتے میں چلا گیا اجتماع میں تو میں نے دیکھا کہ بھاری بدن کا آدمی ہے میلے سے اس کے کپڑے ہیں اور بیان کر رہا ہے کہ میں کہا مودی صاحب کوئی بیان کر رہے ہیں میں کبھی اس دیوار کو دیکھتا ہوں کبھی اس دیوار سے خیال کر رہا ہوں نے گرج کر کہا اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے تو دشمن کے ٹینک ٹینک تمہیں پھدکتے ہوئے مینڈک نظر آئے لیکن میرے میں آدمی تھا تو کا کان کھڑے ہوئے کے ٹینکوں کی بات شروع ہو گئی کہیں میں سوچی ہوں تو میں نے پھر کہا اگر تمہارے دل میں اللہ کے جلال کے یقین پیدا ہو جائے تو تمہیں دشمن کے ٹینک کھدوکتے ہوئے مل رہا ہے بس میری لگ گئی جو بیان سنا بس زندگی بدل گئی تو قصور سارا یقین کے مسئلے میں ہوتا ہے اللہ کے غیر کا روب دباؤ اور دبدبا اور اس کا ہونا نہ ہونا اس کی تاثیر تاثر یہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے کنارے صاحب اکرام کھڑے ہونے کا یہ آپ یہ ہمیں ڈبو سکے گا لو اللہ کا نام پڑھو بسم اللہ اور ڈالو گھوڑے گھوڑے اس کے اوپر ڈالے گھوڑے گھوڑے ڈالے رو کر کھڑے ہو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مطالعہ تھا فرماتے تھے کہ سات موقعوں پر صحابہ اکرام پانی پر چلے ہیں کل خبر سے بحرین تک یہ اکیس میل چلے ہیں پانی پر یہاں درجہ پر چلے پانچ اور موقع تھے تو اگر غیر اللہ کا تاثر سے نکل جائے اس کی تاثیر ختم ہے آپ کے آگے غیر اللہ کا اس کے لیے ہے اللہ کی تاثیر اس کے لیے جس کے کل میں اس کا تاثر ہے اس کے لیے تاثیر ہے جس کے میں اللہ کا تاثر نہیں ہے اس کے لیے اس کی تاثیر نہیں ہے اس کی تاثیر اس کے آج میں خوب مطمئن ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج تو حدیث نہیں بولے یار دو دن کے شور سے الحمد للہ رب العالمین والسلام اللہ رسول یا اول الاولین یا یا یا یا یا یا یا الاخرین المتین رحم المساکین الراحمین حی قیوم والاکرام واحد لا لا هو هو الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا راشد یا اللہ ہمارے پوری امت کے سردے گناہوں کو معاف فرما یا امت کے حال پر رحم فرما امت کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کا سال فرما جہاں جہاں امت کے افراد میں گرے ہوئے دشمنوں کے درجے میں یا اللہ ان کی مانوں کی فار فرما ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی فار فرما یا عالم کے بالوں کی فار فرما یا اللہ دشمن کے درگے سے نکلنے کا حالات پیدا فرما یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ تو خون ہے بے کے اتفاق کے اتحاد امن مان کے حالات پیدا فرما یا عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما تقریبوں کی محبت کو عام فرما یا اللہ جو لوگ جن کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں وہ تصنیف و تعریف کرا سے کر رہے ہوں درس و تدریس کرا سے کر رہے ہو دعوت تبلیغ کرا سے کر رہے ہو بحث و ترکین کرا سے کر رہے ہوں قانون آئین کرا سے کر رہے ہو کتاب کرا سے کر رہے ہو یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست کرنا یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمارے والے سب کے مال اور جان اولاد کاروبار اولاد مت ہر چیز برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگست فرما دے پریشان آلو آ لو پریشان مشکلات میں گرے ہوا فیت فرما دے یا اللہ جو ساتھی جان میں رہے ہیں کو کامیاب فرما دے کوئی بیمار ہیں گھروں میں بیماری ہیں یا اللہ کوئی شفا نصیب فرما جو ساتھی بے روزگار ہیں غیر سرکار نصیب فرما یا اللہ جہاں گھروں میں نداچا کیا ہے ناراضگیاں ہیں یا اللہ کو تم دور فرما دے یا اللہ کو تم صلاح صفائی کی طرف بدل فرما دے یا اللہ سب کے کو آسان فرما سب کے ذمہ داروں کو پورا فرما یا اعلیٰ امریکی کے عالم عالمی گنڈگردی کا خاتمہ یا اعلیٰ فیصلے کو بیکار اس کی فوجوں کو ٹکڑے ٹکڑ اس کی ریاستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا اللہ اس کے اپنے پھوٹ ڈال دے اور یا سب سے حوالے فار کو شکار کر دے اور یا اعلیٰ مضبوط کو فار کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی اٹھارہ اکتوبر دو ہزار چار اٹھارہ اکتوبر دو ہزار چار